حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ موت کی ایک گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1543